جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب ہدایہ فرما رہے کہ اگر کوئی جانور کنویں میں گر کر مر جائے پھر وہ جانور پھول جائے پھولنے کے بعد وہ پھٹ جائے تو جتنا پانی ہے کنویں میں وہ سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا صاحب ہدایہ فرما رہے کہ جانور چھوٹا ہو بڑا ہو جیسے کیسے بھی ہو اگر وہ جانور کنویں میں گر جائے مر جائے وہ پھول جائے یا پٹ جائے پھولنے کے بعد پھر وہ پھٹ جائے ریزا ریزا ہو جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ جانور پھولنے کے بعد جب پٹ جائے تو جانور کے ناپاک اجزاء کی تری یہ پانی میں پھیل گئی ہے اس سے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا لہذا کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہے فیحا اگر اس میں جانور پھول گیا او تفسخا یا پٹ کر وہ ریزہ ہو گیا پاش پاش ہو نوزی جمیع جمی اور نوزا نکالا جائے گا جمی اور اس میں جتنا پانی ہے الحیوان او کبرا جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو لانتشار البلتی بلہ تری کے پھیلنے کی وجہ سے فی اجزاء الماء پانی کے اجزاء میں یعنی ناپاک تری تمام اجزاء پانی میں پھیل گئی ہے یعنی سارا کا سارا پانی اسے نجس ہو گیا ناپاک ہو گیا جس طرح سارا پانی نجس اور ناپاک ہو جائے اس کا نکالنا ضروری ہے اسی طرح اس صورت میں بھی اس صورت میں جانور کے چھوٹے بڑے کا اعتبار نہیں ہوگا اگر کوئی کنواں جاری ہے اب اس کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے صاحب ہدایہ فرما رہے صاحب ہدایہ فرما رہے کہ کنویں میں جتنا پانی ہے اس کو ناپا جائے پانچ وغیرہ کے ذریعے سے یا کوئی اور آلہ نیچے ڈالا جائے دیکھے کہ وہ آلہ کہاں تک وہ گیلا ہو گیا اور گیلا ہونے کے بعد پھر اتنا گڑا وہ کھودے اور وہ گڑا دوسرا گڑا وہ اتنا ہی بھر دے جس سے وہ آلہ پہلے گیلا ہوا تھا تو اس طریقے سے وہ پہلا جو جاری کنواں ہے وہ پاک ہو جائے گا دیکھیں وہ انکان تل بیرو معینتن اگر کنواں چشمدار ہو بحیث لا يمكن نزحها اس طور پر کہ سارے پانی کا نکالنا ممکن نہ ہو اخرجو تو وہ نکالے مقدار ما کان من الماء جو پانی اس میں موجود ہے وہ نکالے وہ طریق و ہی اور اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے ان تحفر حفر یہ کہ کنویں میں انتحفر حفر یہ کہ گڑا کھودا جائے مثل الماء جہاں تک پانی ہے من البیری کنویں میں کنویں میں جہاں تک پانی ہے اس کی طرح ایک گڑا کھودا جائے یوسب فیحا مایون سب اور وہ پانی ڈالا جائے ما ينزح منها جو پانی کنویں سے نکالا جائے دوسرے کنویں میں وہ پانی ڈالا جائے الا تلیا یہاں تک کہ وہ گڑا بھر جائے او ترسل یا یہ کہ کنویں میں ایک بانس ڈالا جائے بانس وتجعل لمبلغ الماء علامتن اور پانی جہاں تک پہنچ جائے وہاں نشان لگا دیا جائے پانی یہاں تک ہے میں سے دس ڈول پانی نکال کر پینٹ دیں یونزف لکل قدر منہا عشر دلائن پھر ہر مقدار کے لیے اس میں سے دس دول نکالے جائیں وہاں زائن نبی یوسف وان محمد رحمہ اللہ وہا زائن نبی یوسف اور یہ دو طریقے امام یوسف رحمہ اللہ سے مدلی ہے وان محمد امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے نزہ مئتا دلوین الہ سلاس مئتن دو سو سے لے کر تین سو ڈول تک پانی نکالا جائے فَكَأَنَّهُ بَنَا قَوْلَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ گویا امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے شہر میں جو مشاہدہ کیا اسی پر اس کا قول مبنی ہے وعن ابی حنیفہ فی الجامع الصغیر فی مثلہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جامع صغیر میں منقول ہے فی مثلی ہی اس کی طرح اس جیسے مسئلے میں کہ پانی نکالا جائے يغلبهم الماء یہاں تک کہ اس پر پانی غالب آ جائے ولم يقدر الغلبة بشيء اور غلبے کی کوئی مقدار کسی چیز سے مقرر نہیں کی ہے کما ہوا دابو جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کی عادت ہے داب عادت ہے قانون ہے دستور ہے وکیل اور کہا گیا یو خزو بقول رجلینی دو مردوں کا قول لیا جائے لہما فی امر الماء جس کو پانی کے معاملے میں بسارت ہو وہ اشبہ یہ قول فقہ کے زیادہ مشابہ ہیں یہ دو بندے گواہی دے کہ یہ ہو جائے گا صاحب ہدایہ فرما رہے کہ اگر کسی کنویں میں مرا ہوا جانور پایا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جانور کب گرا ہے جانور نکالنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جانور ابھی تک پھولا نہیں ہے پھٹا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کنویں سے ظاہر لوگوں نے غسل بھی کیے ہوں گے میری آواز آ رہی ہے آواز کہاں سے کٹ گئی تھی پیچھے عبارت سمجھ میں آ گئی یا دوبارہ ترجمہ کروں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے کہ اس کنویں سے اتنا پانی نکالا جائے کہ غالب گمان اس کے بارے میں یہ ہو کہ جتنا پانی اس ناپاک کنویں میں تھا وہ ہم نے نکال لیا اب غلبے کی کوئی مقدار امام صاحب نے کسی چیز سے مقرر نہیں کی ہے جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے تالاب اور چھوٹے تالاب تھوڑا پانی اور زیادہ پانی کے دار و مدار کے بارے میں امام حنیفر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جس کو لوگ زیادہ سمجھے وہ زیادہ ہے جس کو کم سمجھے وہ کم ہے پھر امام محمد رحم اللہ نے جو قول مروی تھا اور پھر احناب میں جو قول مشہور ہوا دس در دس کا اسی طرح یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اس کنویں سے اتنا پانی نکالا جائے گا کہ غالب گمان یہ بنے کہ اب جتنا پانی تھا وہ سارا کا سارا نکال لیا ہے بعض نے کہا ہے کہ نہیں دو آدمیوں کا قول معتبر ہے جس کو پانی کے معاملے میں تجربہ ہو بسارت ہو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قول فقہ کے زیادہ مشابہ ہیں دیکھیں ذرا ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی الجامع صغیر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے جامع صغیر میں منقول ہے فی مثلی فی مسلی ہی جیسے مسئلے میں کہ پانی نکالا جائے گا پہلے کنویں کا جو ناپاک ہیں ہے بحم الما یہاں تک کہ پانی اس پر غالب آ جائے غلطین امام بو حیف رحم اللہ نے غلبے کی کوئی مقدار کسی چیز سے مقرر نہیں کی ہے ہو اداب ہو جیسے کہ یہ امام و حنیف اللہ کی عادت ہے وکیل قول رجلین اور کہا گیا ہے کہ دو بندوں کا قول لیا جائے گا لہما بسارت فی امر المائی جس کو پانی کے معاملے میں بسارت ہو تجربہ ہو وہ اشبہ اور یہ قول فقہ کے زیادہ مشابے ہیں میری آواز آ رہی ہے جی آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں مرا ہوا جانور ملے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جانور کب گرا ہے لیکن اتنا معلوم ہوا ہے کہ جانور ابھی تک پھولا نہیں ہے پھٹا نہیں ہے تو اس صورت میں ظاہر لوگوں نے اسے غسل بھی کیا ہوگا وضو بھی لوگوں نے کیا ہوگا اب یہ لوگ ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لوٹائیں اور اس ایک دن ایک رات کے اندر اندر انہوں نے جو کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں ان کو بھی دوبارہ لوٹائے یعنی وہ بھی دوبارہ دھوئے چاہے برتن ہو کپڑے ہو جو کچھ بھی ہو اور اگر جانور پھول گیا یا جانور پھٹ گیا تو پھر تین دن اور تین راتوں کی نمازوں کا اعادہ کرنا لوٹانا یہ ضروری ہے یہ امام و اللہ کے نزدیک ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر کسی بھی چیز کا احادہ لوٹانا واجب نہیں ہے یہاں تک کہ حقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ جانور کب گرا ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ کنویں کا پانی تو یقیناً پاک تھا اس میں جانور کے گرنے اور مرنے کی وجہ سے گزشتہ دنوں کے بارے میں ناپاکی میں شک ہوا یہ بھی احتمال ہے کہ جانور ابھی ابھی گرا ہو یہ بھی احتمال ہے کچھ پہلے گرا ہو لہذا شک یہ یقین سے زائل نہیں ہوتا جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کب گرا ہے ہاں اگر تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ یہ مثلا دو دن تین دن پہلے گرا ہے تو اب ایک یقین دوسرے یقین سے زائل ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں یہ اس طرح ہے جیسے کسی نے اپنے کپڑے پر نجاست دیکھی اب یہ معلوم نہ ہوا نہیں ہو سکا کہ نجاست کب لگی ہے تو اس شخص پر نماز وغیرہ کا اعادہ ضروری نہیں ہے اس نے جب دیکھ لیا تو اس وقت وہ کپڑے دھو لے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور کا گرنا اس کی موت کا ظاہری سبب ہے جانور کیوں مرا ہے کیونکہ وہ گرا ہے اور قاعدہ ہے جب سبب پوشیدہ ہو مخفی ہو تو ظاہری سبب پر حکم لگایا جاتا ہے یعنی یہاں پر جانور کی موت کا ظاہری سبب وہ جانور کا پانی میں گرنا ہے مسبب یہاں پوشیدہ ہے تو ظاہری سبب پر حکم لگایا جائے گا لہذا یہ کہا جائے گا کہ یہ جانور پانی میں مرا ہے اگرچہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کسی اور سبب سے جانور مرا ہو پھر پانی میں گرا ہو لیکن یہ والا جو احتمال ہے یہ موہوم ہے یہ صرف وہم میں آتا ہے یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو زخمی کر لے آپ نے میں جراحات میں زخموں کے باب میں آپ نے پڑھا ہے ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو زخمی کر لے زخمی کرنے کے بعد وہ صاحب فراش ہو جائے وہ اٹھنے کے قابل نہ ہو بستر پر لیٹے اب پھر اسی زخم کی وجہ سے وہ مر جائے تو یہی کہا جائے گا کہ آدمی اسی زخم کی وجہ سے مرا ہے یہاں پر جانور کا پھول جانا پڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جانور جو مر گیا ہے اس کو کافی دیر ہو گئی ہے لہذا جانور کا پہلے سے مرنا اس کی اس کا اندازہ وہ تین دن سے ہے تین دن کا یعنی تین دن سے جو امام صاحب نے اندازہ لگایا ہے تو چار پانچ یا دس دن سے کیوں نہیں لگاتے وہ اس وجہ سے کہ اگر کسی شخص کو نماز جنازہ کے بغیر دفن کیا جائے تو اس کی قبر پر تین دن تک نماز پڑھی جا سکتی ہے تین دن کے بعد قبر پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے اگر اس کا جنازہ ہوا ہی نہ ہو کیونکہ تین دن کی مدت میں لاش یہ پھول جاتی ہے پھٹ جاتی ہے لہذا یہاں پر بھی کہا جائے گا کہ جانور پھول گیا یا پھٹ گیا ہے تو تین دن کی نمازیں وہ لوٹائی جائے گی وہ ایک حدیث میں ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ لذات کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرے موت یاد ہوگی تو آدمی آخرت کی تیاری کرے گا اللہ تعالی ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے انسان کی یہ حیثیت ہے کہ تین دن کے بعد پڑ جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجو فرما رہے انسان اگر صرف اپنی حیثیت تخلیق پر غور کر لے تو کبھی بھی تکبر نہ کریں تو امام ابو حلیفہ رحمہ اللہ نے تین دن کا جو اندازہ لگایا ہے اس کی دلیل یہ نماز جنازہ والی ہے دیکھے صاحب ہدایہ فرما رہے وہ اگر لوگوں نے کنویں میں چوہا پایا غیر رہا یا اس کے علاوہ کوئی جانور ولاد متا وقات اور یہ معلوم نہیں تھا کہ کب گرا ہے ولم ينتفخ اور نہ وہ جانور ابھی تک پھولا ہے یوم تو یہ لوگ ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لوٹائیں ازاکان منہا جبکہ اسی پانی سے انہوں نے وضو کر کے نمازیں پڑھی ہو وہ غسل کل اصاب ہوں اور ہر چیز کو دھوئیں جس کو اس کنویں کا پانی پہنچا ہو یعنی اس ایک دن اور ایک رات میں وہ انکانت تفخت او تفسخت اور اگر جانور پھول گیا یا پٹ گیا احادو سلاتا سلاست تو لوٹائے یعنی تین دن کی نمازیں وہ لیا اور تین رات تین دن کی نمازیں لوٹائے وہاں بھی حنیفت رحمہ اللہ یہ حکم امام صاحب کے نزدیک ہے وقال علیہم اعادت شیئن وقالا صاحبین فرماتے لیسا علیہم اعادت شعین ان پر کسی چیز کا اعادہ لوٹانا واجب نہیں ہے حتی یتحققو یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے ثابت ہو جائے انہا متاوقات یہ چیز کب گری ہے لئن الیقین لا یزول بشک کیونکہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا وہ سارا کا من رآ فی بھی نجاستن یہ اس طرح جیسے کسی نے اپنے کپڑے میں نجاست دیکھی وَلَا يَدْرِ مَتَا أَصَابَتْهُ اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ نجاست کب لگی ہے ولی ابی حنیفۃ رحمہ اللہ ان للموت سببا ظاہرا موت کے لیے ایک سبب ظاہری ہے وہ هو الوقوع فی الماء وہ ہے جانور کا پانی میں گرنا فیحال علیہ فیحال به علیہ تو اسی سبب کے حوالے کیا جائے گا الا ان الانتفاخ دلیل التقادم مگر یہ کہ جانور کا پھول جانا یہ تقادم پرانے ہونے کی دلیل ہے فیقدر بالثلاثی لہذا اس کا اندازہ لگایا جائے گا تین دن سے وعدم الانتفاخ والتفسخ اور جانور کا نہ پھولنا اور نہ پٹنا یہ دلیل قرب العہدی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جانور ابھی قریب کے زمانے میں گرا ہے فقدرنا ہو بیومن ولیلتن ہم نے اس کا اندازہ ایک دن اور ایک رات سے کیا ہے لأن ما دون ذالک ساعات لا يمكن ضبطها کیونکہ اس سے کم جو گھڑیاں ہیں جو لمحات ہے لا اس کا تو ضبط کرنا ممکن ہی نہیں ہے وہ عمل النجاسہ اور نجاست کا جو مسئلہ ہے فقط قال المعلا تو صاحب معلا نے کہا ہے کہ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے فیقدر یعنی کپڑے کو نجاست لگی ہے پتہ نہیں ہے کہ کب لگا ہے تو اس کا اندازہ بھی لگایا جائے گا سے تین دن میں فی اگر وہ نجاست پرانی ہو نجاست کپڑے کو لگی ہوئی ہے پھر وہ خشک ہو گئی ہے یا کسی اور طریقے سے اس نے معلوم کیا کہ یہ نجاست تو کافی دیکھ کی لگی ہے وہ اور تازہ نجاست میں ایک دن رات کے ساتھ اندازہ لگایا جائے گا یعنی اس کی مقدار مقرر کی جائے گی ولو سلیما اور اگر تسلیم کیا جائے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کپڑے کے کو جب نجاست لگے مر آئی نہیں کپڑا تو اس کی نظر کے سامنے ہے یعنی اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اگر دو یا تین دن پہلے لگی ہوتی تو کم از کم اس کو تو پتہ چل جاتا یا کوئی اور اس کو بتا دیتا لیکن جب اس نے نہ دیکھا ہے نہ کسی نے بتایا ہے اور ابھی اس کی نظر پڑ گئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ نجاست ابھی ہے یعنی پرانی نہیں ہے ہی جبکہ کنواں تو نظر سے غائب ہے کنویں کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابھی وہ جانور گرا ہے فیف خان لہذا دونوں صورتوں میں فرق ہو گیا کپڑے کو کنویں پر قیاس کرنا کنویں کو کپڑے پر قیاس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے فصل وغیرہ یہ انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھیں گے امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ